حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اس کے پاس رہے گا جسے دیا گیا اور رقبہ بھی اسی کے پاس رہے گا جسے دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستر